إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فأعوذ بالله السميع لديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سور آراف کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطب اصل موضوع ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے زندگی کے دینی دنیاوی تمام معاملات میں توازن برقرار رکھے اور اعتدال کی راہ اختیار کرے اسلام میں اعتدال کی راہ اور میانہ روی اختیار کرنا اس کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے پہلی چیز یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین دنیا میں سب سے آسان دین ہے دین یسر آپ رشا فرماتے اے لوگوں دین اسلام بہت ہی زیادہ آسان ہے اگر کوئی دین داری اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسلام سے زیادہ آسان تعلیمات اور دین کسی اور مذہب میں نہیں ہے نہ فرماتے اے انما ولم اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو آسانیاں لے کر کے بھیجا ہے سختی لے کر کے اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں بھیجا ہے حدیث کے اندر آتا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے شہی کے اندر نقل کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تمام ازواج متحرات امہات المومنین نے مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام جتنا خرچہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں اس میں پورا نہیں ہوتا اس لیے میٹنگ کی اور اپنا پلان بنایا کہ تمام ادواج متحرات نے طے کیا کہ ایک دن نبی السلام شام کو چاروں طرف ہم گھیر کر کے بیٹھ جائیں گی اور کہیں گی کہ جتنا آپ خرچہ دیتے ہیں اس میں اضافہ کرے کیونکہ ہم کو پورا نہیں پڑتا تاریخ مقررہ کے مطابق نبی علیہ السلام شام ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمام ادواج متحرات آنے آ کر کے گھیر لیا اور ہر ایک نے یہی مطالبہ کیا کہ آپ ہم کو جتنا خرچہ گزارے کے لیے دیتے اس میں ہمارا پورا نہیں ہوتا اس لیے آپ ہمارے خرچے میں اضافہ کریں بہت دیر تک بات ہوئی اس میں اس میں اس وقت کسی نے اور افواہ اڑا دیا کہ شاید کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دیا ہے یا کیا معاملہ ہے چونکہ نبی علیہ السلام باہر نہیں نکل رہے ہیں مسجد ایک آئے دو آئے مسجد نبوی پوری بھر گئی نبی علیہ السلام اندر ہیں باہر نکل نہیں رہے ہیں چاروں طرف سے گیارہ ازواج متحرات مہات المومنی نے گھیر رکھا ہے اتنے میں عمر ابو ابو ابو بکر کو پتا چلا کہ گھر میں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے جس کی بنا پر نبی علیہ السلام نکل نہیں رہے ہیں مسجد کے اندر آئے تو دیکھا مسجد لوگوں سے بھری ہوئی مسجد نبوی سارے لوگ اکٹھا کیا بات ہے اب اندر کچھ ہوا ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کیا معاملہ ہے لوگ اجازت مانگے لیکن اجازت نہ ملی صدیق اکبر نے اجازت مانگی فوری طور پر اجازت مل گئی وہ داخل ہوئی ہونے کے بعد دیکھتے ہیں نبی بھی اپنا سر مبارک جھکائے ہوئے بیٹھے نیچے طرف سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام ازواج متحرات گھیرے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ آپ جتنا مجھے خرچہ دیتے ہیں اس میں پورا نہیں ہوتا برائے مہربانی ہمارے خرچے میں اضافہ کریں نبی صدیق اکبر پہنچے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا پوچھو ان سے کیا ہے تھوڑی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتا کو پتا چلا وہ دوڑے ہی میں آئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی نیچے بھری ہوئی ہے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا صرف ابو بکر اندر داخل ہو سکے ہیں اور کوئی اندر نہیں جا سکتا اندر کیا معاملہ ہے شاید اللہ کے رسول نے بیویوں کو طلاق دے دیا ہے کیا معاملہ ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی عمر فاروق کو بھی اجازت مل گئی آئے یا رسول اللہ کیا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھو ان سے کیا ہوا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں ازواج میں تہرات بھی گھیر رکھی ہیں اور نبی علیہ کا سم سر مبارک نیچے جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا اور ہاں میں نے سوچا کہ اس وقت نبی علیہ السلام بڑی تکلیف میں ہیں اور ہر عورت کی زبان پر ایک ہی بات ہے تو پہلے میں کوئی ایسا ایسی بات کہوں یا ایسا کوئی عمل کر دوں جس سے نبی علیہ السلام پڑے اور خوش ہو جائے اس کے بعد معاملے کو سلجھایا جائے گا کہنے لگا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کیا ہوا میں نے بڑا گزب کر ڈالا اور میری نیوی جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ بات رہی تھی میں نے اٹھا غصے میں اس کا کلا کیا دیا اب آپ بتائیں میں نے صحیح کیا کہ غلط کیا اللہ اکبر عمر فاروق نے ایسا مسئلہ بنایا کہ اب نبی علیہ السلام کو ہنسی آ گئی تو اللہ سے نے فرمایا یہ کتنی بیٹی ہے سب کا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ رہی ہے دیکھ رہے عمر یہ آشا ہے حفصہ ہے جتنی ہے یہ سب جو گھیر کے بیٹھی ہوئی ہے وہی معاملہ ہے کہ تیری بیوی تمہارے ساتھ کر رہی تھی اللہ اکبر پہلا سن پھر میں بھی وہی کرتا ہوں ان کے ساتھ تو میرے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے حضرت عمر فاروق اٹھے حضرت حفصہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور صدیق اکبر اٹھے حضرت ایسا کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور کہا تم لوگ اب شرم نہیں آتی نبی علیہ السلام سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو جو آپ کے پاس نہیں ہے جتنا آپ کے پاس ہے سب کو دیتے ہیں اس سے زیادہ مطالبہ کرتی ہوں گلا بھوٹ ہوا تمہاری بہت حال جب یہ رہے نے سب کو خاموش کرایا اور ابو بکر بیٹھے یہاں تک کی حضرت عائشہ نے سب سے پہلے کہا وہ اللہ کی قسم ابو رکھیں زندگی میں اللہ رسول سے میں ایسا سوال نہیں کروں گی جو آپ کے پاس نہیں ہوگا ادھر ہر سا چلا اٹھی ابا یا بتا اے عمر یاد رکھو غلطی ہو گئی لیکن آئندہ کے کبھی زندگی میں اللہ کے رسول سے اس چیز کا سوال نہیں کروں گی کیا ہے یہ دونوں بیٹھ گئی تو ساری عورتوں کا مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا اتنے میں قرآن پاک جبرائیل امین قرآن پاک کی آیت لے کر کے جبرائیل امین آ گئے اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دے نبی کا یہ گھر ہے کسی لیڈر کا گھر نہیں ہے کسی تاجر کا گھر نہیں ہے کسی دنیا دار کا گھر نہیں ہے یہ آخری نبی کا گھر ہے جی جو کچھ نبی کے ہاں مل رہا ہے اس پر راضی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا حساب کتاب کر کے نبی سب کو تمہارے گھر کے روانہ کر دیں گے ایسی شدید وقت آئے نادی ہوئی اب سو تو تمہیں کیا کرنا ہے عمر فاروق چلے گئے ادھر چلے گئے اب چونکہ آئے تو نہیں دے گا اب تمہاری مرضی ہے تو جاؤ جتنا مل رہا ہے نبی کی ہاں سکون ملنا ہے اب ابو بکر عمر کا فیصلہ نہیں اب فیصلہ رب العالمین کا سامنے ہے ادواد متحرات کے سامنے میرا جو بتانا چاہتا تھا میرے دوستو یہ اسلام جو ہے دین رحمت ہے آسانی کا دین ہے فضل و کرم کا دین ہے اس دین اسلام میں سختیاں نہیں ہے رب کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ کہ جب اختیار دینے والی آئے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ دیکھو تمہار تم کم عمر ہو جلدی جلد بازی سے کام نہیں لینا میں تم کو ایک رائے ایک مشورہ دیتا ہوں اور اپنے والدین ابو بکر سے اور اپنی ماں سے مشورہ کر کے بتانا کیا ہوا اور اللہ رسول نے آئے تلاوت کر دیا جس کا مطلب یہ تھا جو مل رہا ہے اس پر رہنا ہے تو رہو گزارا کرو اس سے زیادہ ہے تو بھی سب حساب کتاب کر کے میں کے روانہ کر کے جاؤ اپنے اپنے گھر اللہ اکبر اتنی شدید و عید تھی بھوشیہ ناگا رکھتا ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں سے زیادہ کا مطالبہ کرنا ان کے طاقت کے باہر ہو کتنا بڑا بہترین جرم ہے اگر آج متحرات میں بھی اگر نبی کی طاقت سے زیادہ نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے متحرات کو بھی نہیں بخشا اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کر دی اور عائشہ اپنے سے فیصلہ کرنے کے بعد بزار اپنے والدین سے مشورہ جا کے کر کے کرنا پھر ہمیں بتانا کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں، یا رسول اللہ آپ کے معاملے میں آپ کے معاملے میں ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں یا رسول اللہ واللہ اللہ کی قسم آپ کے بارے میں آپ کے اختیار کرنے میں ہم اپنے آبار سے مشورہ نہیں کرتی اختار اللہ و رسول ہو ہم نے اللہ اس رسول کو اختیار کیا اور دنیا کی مال دورت زینت ایسا عشرت ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اختیار کیا لیکن کہنے لگی یا رسول اللہ وہ میں ایک اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں صرف آپ کو چاہتی ہوں ہمیں دنیا کا ایش و آرام نہیں ہے میں نے آپ کو اختیار کیا ہے کا ماں تو بس ایک کی گزارش ہے میں نے آپ کو اختیار کیا ہے اب اب دوسری عورت کے پاس جائیں گے تو وہ پوچھیں گی عائشہ نے کیا کیا ہے تو برائے مہربانی میں نے جو آپ کو کو اختیار ہے کسی عورت نہیں بتائیے گا کہ نے اختیار کیا ہے وہ ساری عورتیں پھر وہی کریں گی جو میں نے اختیار کر لیا ہے تو آپ خود بھنڈا کا مقصد تھا کہ میں کو اختیار کر لیا اور کسی کو پتا نہیں چلے گا تو دنیا کو اختیار کریں گی اس لیے کی ہو جائے گی حضرت عائشہ نبی اللہ تعالیٰ نہ ایسے کوئی تھی لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یا آئے ستو سن لے دین اسلام رحمت کا دین ہے آسانی کا دین ہے سہولت کا دین ہے اس میں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں دشواریاں کوئی مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہیں آپ نے ساتھ میں یا شکو واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مجھ سے یہاں میرے یہاں سے جانے کے بعد مجھ سے کوئی عورت سوال کرے گی کہ یا رسول اللہ اچھا عائشہ نے کیا کیا ہے تو میں بتا دوں گا عائشہ نے عائشہ نے دنیا ولا اللہ نے ہم کو آسانی کی راہ لے کر کے بھیجی ہے ہم کو مشکل دین لے کر کے نہیں بھیجا ہے مشکل ہے ڈالا معلومات لے کر ہم کو نہیں بھیجا ہے اس لیے ایسا یاد رکھو ان میسر اللہ نے ہم کو نہ سخت دل لے کر کے بھیجا ہے نہ لوگوں پر سختی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی میں لے کر کے اور ہمیں معلم اور استاد بنا کر کے بھیجا ہے میرے بھائیوں دین اسلام آسانی کا دین ہے ہمیں آسانیاں قبول کرنی چاہیے اپنے طرف سے دشواریاں نہیں پیدا کرنا چاہیے اس دین اسلام کی ایک دوسری بڑی اہم خوبی ہے یہ دین دین اعتبار ہے یہ اس میاں کا دین ہے اللہ تعالیٰ مناتے ہیں وہ جاننا تم اے لوگو اللہ تعالیٰ نے فرمانا اے لوگو ہم نے تم کو اعتبار والی امت بنایا ہے موت ابھی درمیانی راہ اختیار کرنے والا والی قوم بنایا ہے نہ اس میں سے نہ اس میں کمی کوئی ہے اور نہ کوئی اس میں جادتی ہے نہ افراد ہے نہ تفریح ہے بلکہ اعتبار کی راہ اختیار کرنا ہے بیس کا راستہ اس میں چلنا ہے تو میرے بھائیوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنانا ہے اور بیان فرمایا سب سے بہترین امت ہو اس کی وجہ ہے کہ تم اعتبار کی راہ پر قائم کی گئی ہو امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اے رب انہا ربین فاؤ فاؤگنو فیہ برفن اے رب اللہ نے جو میں دین اسلام ہمیں لے کر کے بھیجا ہے یہ بڑی آسانی والا دین ہے بڑا مضبوط ہے بڑا ٹھوس ہے بڑا قوی ہے اس پر عمل کر ایسا نرمی کی راہ اختیار کرنا اس دین داری کے اندر ہمیشہ رفت اور ملازمت اور ملانا ہے اختیار کرنا نہ اکبر یہاں تک کہ کھانے پینے کی جب تاریخ آئی تو اللہ رب العالمین نے ساتھ رمانا بلکہ تعلق دین سے ہو یا دنیا سے اسلام نے ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ایک بہترین عمل ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ کرنا انفاق فی سبیل اللہ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے لیکن یہ اتنے بہترین نیک عمل میں بھی اللہ رب العالمین نے بیچ بیچ کا کا راستہ اختیار کرنے حکم دیا فرمایا جانا اور نہ اللہ بابا کے راہ میں خرچ کرو اور اپنے لیے بھی بچا کر کے رکھو رب العالمین اپنے محبوب اور نیک بندوں کی خوبی بیان کی ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اللہ تعالی کے نیک بندے وہ ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ تو سارا لٹا دیتے ہیں اور اس کنجوسی کرتے ہیں وكان بين ذلك قواما کی راہ اختیار کرتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں زکات نکالتے ہیں صدقات نکالتے ہیں مسکینوں کو دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بچا کر بھی رکھتے ہیں وکانا بین غالب قوانا ایسے ہی دین کی ہر معاملے میں اسلام نے اعتبار کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه الحمد للہ تک کی یہاں اختیار کرنا اتنا ضروری ہے اور اتنا بڑا اہم فریدہ ہے اور ایسی ہمارے لیے کامیابی اس میں رکھی گئی ہے کہ عبادات کے اندر بھی اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تین شخص آئے اور آنے کے بعد ہر نبی السلام کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو ان لوگوں نے بتایا ہم فلاں من فلاں ہیں نبی علیہ السلام عبادت کتنا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کی عبادت بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر کمرے سے نبی شام کی عبادت کا نقشہ کھینچا آپ اتنا عبادت کرتے ہیں اتنی تلاوت کرتے ہیں اتنی دیر سوتے ہیں اور اتنی دیر تحجد کی نماز پڑھتے ہیں یہ بیان بتا کر کے حضرت عائشہ اپنی زبان اپنی بات مکمل کر لی تو وہ تینوں کنارے سے ذرا کنارے ہٹ کر کے آپس میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو کچھ عبادت نہیں کر پاتے یہ تو بہت اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں ہم لوگوں کو تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہے ہم لوگ اپنی عبادت ہی نہیں کرتے یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا ہمیں رضی اللہ تعالیٰ رہا اندر سے تینوں کی باتیں سن رہی تھی ان میں فکانا ان میں سے ایک نے کہا اما آمدن آمدن بھائی میں نے تو فیصلہ کر لیا اب آج سے ساری رات میں تحجد کی نماز پڑھوں گا ایک منٹ میں کبھی نہیں سوؤں گا ایک نے فیصلہ کیا دوسرے نے کہا اما انا اما انا فاسوم ولا افطر میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی بھر میں روزہ رکھوں گا کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا اما انا وہاں میرا معاملہ تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے اندر نکل جاؤں گا اور آئندہ کبھی میں پلٹ کر کے نہیں آؤں گا اس طرح کے تینوں تین قسم کی عبادات کرنے کا فیصلہ کر لیا نبی علیہ تیسرے نے کہا اما انا فلا ہم تو آئندہ شادی ہی نہیں کریں گے تو شادی کر کے بلا وجہ عبادت الہی میں خبر آئے گا بال بچے پیدا ہوں گے ان کی روٹی روٹی کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہمیں عبادت الہی میں سڑک کرنی ہے عبادت الہی ہماری کم ہو جائے گی اس لیے تینوں نے ایک کہا میں شور نہیں رات میں تحجد کی نماز کہوں گا دوسرے نے کہا میں روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا یہ کہہ کر کے تینوں اپنی راہ پکڑ لیے نبی علیہ السلام شام جب گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ قسم کے آدمی آئے تھے اور پھر انہوں نے اس طرح سے ہم سے سوال کیا اب میں نے جواب دیا تو تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ نبی رہے پاک سامنے سننے کے بعد فوراً مسجد کے اندر آپ تشریف لائے اور مل کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے گھمائے لوگوں سنو کشتی ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے آپ نے نام نہیں لیا اور سارے ریت اکٹھا ہو گئے اور آپ میں تینوں نے آ کر کے میری عبادت کے متعلق پوچھا اور میری بیوی عائشہ نے میری عبادت کا بڑا بہت کر دیا تو ان میں سے ایک نے قسم کھا لیا ہے کہ میں آئندہ سوگ نہیں ساری رات میں تحج کی نماز پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رو رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں ہمیشہ زندگی بھر بغیر ساری مل کے رہوں گا نکاح نہیں کروں گا اللہ اکبر آپ نے ساتھ میں یاد رکھو اما انا اتاکم للہ واخشاکم له اے لوگو یاد رکھو ایسی عبادت کرنے والے جو اعتدال کی راہ چھوڑ رہے ہو میاں نہ رضی کثرت کر دے رہے ہو بیچ بیچ کی راہ اختیار کرنے نہیں کرنا چاہتے سن لو تم تمام لوگوں میں سب سے متعلق علم رکھنے والا میں ہوں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں سب سے بڑا عبادت گزار میں ہوں لیکن اس کے باوجود اب انا رات میں تحجد کی نماز پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں اور میں اس کی روبہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور میں اتزل نساء یہ ہماری نو نو بیویاں ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں سن لو سنتی یہ میرا طریقہ ہے اور میری سنت سے رات کیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا حیرت کمان یہ ہے کہ انسان اعتبار کی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کیے جائیں اس لیے ضروری ہے کہ کھانے میں پینے میں اور تمام زندگی کے مسائل میں اعتبار کی راہ اختیار کی جائے بخاری کی روایت القصد القصد اے لوگوں اعتدال کی راج اختیار کرو اعتدال کی راج اختیار کرو بیچ کی راج اختیار کرو کھانے میں پینے میں صدقہ کرنے میں اللہ ہو صدقہ کرنے میں اور اسی طرح سے عبادت میں بیچ بیچ کی راج اختیار کرو القصد القصد تب تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور بن کے مقصود تک پہنچ جاؤ جنت تک پہنچنے کے لیے اور کامیابی کے لیے نبی علیہ السلام نے اعتدال کی راہ اختیار کرنا شرط کرا دیا ہے اللہ ہمارا سب کو اعتدال کی راہ بتا داخل ہے اور اعتدال کی راہ پر قائم کرے یہاں تک کہ کھانے پینے میں بننا نے بیان فرمایا قلو وشربو ولا تصرفو میرے بندو کھاؤ پیو بڑا لیکن فضول خرچی نہ کرو اسراف نہ کرو کھاؤ پیو بیچ کی راہ اختیار کرو نہ کنجوسی ہونی چاہیے اور نہ فضول خرچی ہونی چاہیے مشرف حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کیا کرتے جو انسان اعتبار کی باہر اختیار نہیں کرتا کھانے پینے کے اندر بھی جو انسان اعتبار کی راہ اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے اسی لیے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا اللہ اکبر آپ نے ساتھ رمایا اے لوگ آدم کی اولاد کے لیے بہتر یہ ہے کہ کھائے تو اپنے پیٹ کے تین حصے کر لے ایک کھانے کا دوسرا پانی کا اور تیسرا سانس لینے کا کھاؤ پیو ہارو رشید کے دربار میں ہارو رشید کے دربار میں کوئی ایک کرسچن عیسائی بڑا دا حکیم تھا بڑا ڈاکٹر تھا وہ دن بیٹھا ہوا تھا عالم دین بھی تھے اس کی بڑی پہنچ تھی ہارو رشید کے سامنے کہنے لگا کہ صاحب قرآن اور حدیث ہے تو بہت اچھی چیز لیکن آدھا علم ہے پورا علم نہیں ہے ہارون رشید نے پوچھا کیوں کہا روز نماز کا طریقہ تو ہے لیکن صحت کیسے برقرار ہے علاج معالجہ کا کوئی علم نہیں اسلام غیروں کا محتاج ہے واہ عالم دین بیٹھے بیٹھے ہی کہا کیا کہا کہا کہ اسلام ناقص ہے قرآن ناقص ہے کیوں بس کھانے پینے کا حکم تو ہے روز نماز کا لیکن بیماری سے بچ بیماری سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے علاج اور معالجہ حقیقت ڈاکٹر اس کے اندر نہیں ہے سارے ڈاکٹر کی دنیا کے ہیں سارے بیمار ہو جانے کے بعد علاج کرتے ہیں قرآن پاک نے اور ہمارے نبی نے وہ علاج کیا ہے ایک آدمی کو بیماری ہی جانا ہے ساری بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے اور اللہ ہمارے حیرت ہی نہ آئے وہ عیسائی حیرت میں پڑ جائے کہ اگر یہ قرآن اور یہ حدیث کی آئے یہ حدیث اور قرآن کی وہ ہے وہ قرآن اور شکرات کو حاصل ہوتی تو اس کی بھی حکمت اور داخلی فیٹ ہو جاتی اسلام نے سب کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اعتدال کی راہ اختیار فرمائے اختیار کرنے کی توفیق دی عبادات میں معاملات میں دین میں دنیا میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اے سراط مستقیم پر چلائے اور اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق دے الہال امین جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض اللہ تعالی ان کے قرض کو ادا کر دے جو مشکلات ہیں ان کے مشکلات کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالی انہیں حلال روزی سے نواز دے الہال امین ہمیں برکتوں سے نواز دے اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بال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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر